اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم computer architecture and assembly language programming اپنے پہلے لیکچرز کی طرح ہم کنٹینویشن میں ہی اس لیکچر میں بھی چلیں گے پچھلے لیکچر میں اور اس سے پچھلے لیکچر سے جو ڈسکشن ہماری چل رہی ہے وہ انٹرپٹ کی انسٹرکشن کے بارے میں ہے ٹھیک ہے پچھلے لیکچر میں میں نے آپ کو اس انسٹرکشن کا سافٹ ویئر کا جو استعمال ہے وہ میں نے بتایا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جنرلی یہ جو انٹرپٹ انسٹرکشن کا میکینزم ہے اس میکینزم کو آئی بی ایم پی سی کے ڈیزائنرز نے سسٹم اور بایوس کے ساتھ انٹرفیس کرنے کے لیے استعمال کیا تھا یہی میکینزم جو ہے یہ ہارڈ ویئر یا ریئل ٹائم انٹرپٹ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے یہ جو اس کا استعمال ہے ٹھیک ہے اس کے اندر اصل میں مطلب جیسے میں نے پچھلے لیکچر میں آپ کو بتایا تھا کہ جو I A P X eighty eight ہے اس کے اندر انٹرپٹ کی پن ایک ہے ٹھیک ہے نا جب ہم میپنگ بتا رہے تھے آپ کو تو میں نے وہ بتایا تھا کہ ایک پن ہے انٹرپٹ کی جس پہ جب ہم سگنل دیتے ہیں تو انٹرپٹ کا آپریشن ہوتا ہے وہ ہارڈ ویئر میں کس طریقے سے ہوتا ہے وہ ذرا تھوڑا سا کمپلیکس ہے لیکن میں اس کو بہت سادہ کر کے جتنا سادہ میں کر سکتا ہوں اتنا سادہ کر کے میں آپ کو ابھی ایکسپلین کروں گا وہ پن ایک ہے ٹھیک ہے نا اور اس کے ذریعے ہم سگنل کرتے ہیں پروسیسر کو کہ انٹرپشن ہوئی ہے باہر کی دنیا میں ایکسٹرنل ورلڈ میں کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے جو کہ پروسیسر کی توجہ چاہتا ہے ٹھیک ہے نا وہ توجہ چاہنے کے لیے وہ توجہ لینے کے لیے ہم بنیادی طور پہ انٹرپٹ کی پن کو سگنل کرتے ہیں اچھا اگر جنرل کمپیوٹر سسٹم کو دیکھا جائے نا تو جنرل کمپیوٹر سسٹم کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو اس طرح کی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے آپ اگر دیکھیں تو جیسے کی بورڈ ہے وہ آپ کی پریس کرتے تو ہر کی جو ہے وہ کمپیوٹر ریڈ کرتا ہے اسے ریڈ کرنی چاہیے ہر کی ٹھیک ہے نا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ڈسپلے کو بھی اپڈیٹ کر رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ہے وہ فلپی بھی چلا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ ہارڈ ڈسک بھی چلا رہا ہے آپ کا ساؤنڈ کارڈ بھی چلا رہا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ تمام کام جو ہے جو وہ کرتا ہے اس طرح کے کام جو کہ ریئل ٹائم کے اندر ہونے ہوتے ہیں ان میں کہیں نہ کہیں ریئل ٹائم انٹرپٹس کا رابطہ ضرور ہوتا ہے کیونکہ اگر اس طریقے سے نہ کیا جائے نا تو بہت ساری کیز فرض کیجئے کہ میں نے ایک پروگرام لکھا ہے اس پروگرام کے اندر وہ وہ کیلکولیشن کرنے میں وہ پروسیسر چلا گیا اور ابھی وہ کیلکولیشن کر کے تین منٹ کے بعد واپس آئے گا تو اس تین منٹ تک جو کی سٹروکس ہیں میرے وہ تو ضائع ہو جائیں گے ٹھیک ہے نا تو وہ اس طریقے سے کام نہیں کرتا وہ ایسے کام کرتا ہے کہ اگر میں کوئی کی دباؤں گا نا تو ایک سگنل وہی انٹرپٹ کا سگنل جائے گا پروسیسر کو اور پروسیسر اگر کوئی کام کر رہا ہوگا اس کو وقتی طور پہ مومنٹائرلی مومنٹائرلی چھوڑ کر کے میری وہ کی ریڈ کر کے رکھ لے گا ٹھیک ہے نا پروسیس چاہے اسے وہ تھوڑی دیر بات کرے ٹھیک ہے لیکن کم از کم یہ ایونٹ جو کی کے پریس ہونے کا ہے اس کو وہ اکنالج کرے گا اس کو وہ دیکھے گا کہ ہاں کی پریس ہوئی ہے اور اس کو اٹھا کے ریڈ کر کے اپنے پاس بفر میں رکھ لے گا بعد میں جیسے ہی فارغ ہوگا اس کو ون بائی ون پروسیس کرتا جائے گا اسی طرح کی سروس اسی طرح کی سروسز درکار ہوتی ہے پرنٹر کو کہ اگر وہ پرنٹ کر رہا ہے تو اب پرنٹر اگر فرض کیجئے کہ بزی ہو گیا اس کو میں نے کچھ ڈیٹا دیا وہ بزی ہو گیا اب ایک طریقہ تو یہ ہے کہ پروسیسر اسے بیٹھے دیکھتا رہے کہ جب یہ فارغ ہو تو میں سے دوں ٹھیک ہے نا تو اس وقت تک تو کوئی کام نہیں کر سکتا ٹھیک ہے نا اس صورت میں وہ کرتا یہ کہ اپنے کام کو جاری رکھتا ہے اور پرنٹر جب جیسے ہی فارغ ہوتا ہے پروسیسر کو ایک سگنل بھیجتا ہے وہی انٹرپٹ کا سگنل بھیجتا ہے اور پھر پروسیسر آ کر کے اس کو اس اس کے مطابق سروس دیتا ہے اور طرح کی کئی اور ڈیوائسز ہیں آپ کے آئی بی ایم پی سی کے اندر جو کہ اس طرح کا کام کرتی ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ اگر ان کو ہم دیکھنے بیٹھ جائیں تو پھر کوئی ڈھنگ کا کام پروسیسر نہیں کر سکتا یہ جو چیز میں نے آپ کو بتائی کہ کئی ڈیوائسز ہیں اگر یہ کئی ڈیوائسز جو ہیں وہ ایک ہی انٹرپٹ کی پن کو چھیڑنا شروع کر دیں تو یہ کام نہیں ہو سکتا وہاں پہ جھگڑا ہو جائے گا اس پن کے اوپر جھگڑا ہو جائے گا کہ کون سی مطلب یہ جو سگنل آیا پروسیسر کے لیے تو پن پہ ایک سگنل آئے ٹھیک ہے پہلی بات تو اس میں یہ ہے کہ پروسیسر کو یہ کیسے پتا لگے گا کہ یہ سگنل ان پندرہ یا سولہ ڈیوائسز میں سے کس ڈیوائس سے آیا ہے ٹھیک ہے نا ایک بات اور دوسری بات یہ کہ دوسری جو اصل بات ہے وہ یہ کہ ایک پن کو کئی ڈیوائسز ڈرائیو ٹیکنیکلی کر ہی نہیں سکتی ٹھیک ہے نا ایک پن کو ایک ان پٹ پن کو صرف ایک آؤٹ پٹ پن ہی ڈرائیو کر سکتی ہے اسے دو آؤٹ پٹ پن جو ہیں وہ ڈرائیو نہیں کر سکتی یہ جو صورت حال ہے کہ اس میں ایک سے زیادہ سورسز جو ہیں وہ یعنی انٹرپشن کے لیے ایک سے زیادہ سورسز جو ہیں وہ ہماری کینڈیڈیٹ ہیں جو کہ انٹرپشن کریں گی ٹھیک ہے نا اور پروسیسر کو ان ایک سے زیادہ سورسز کو سروس دینی ہے یہ سچویشن ریزالو کرنے کے لیے آ, اصل میں جو I A P X eighty eight ہے اس کے اندر ایک آئی سی ایک انٹرگریٹڈ سرکٹ استعمال ہوا ہے ایک چپ استعمال ہوئی ہے اسے ہم کہتے ہیں پروگرامیبل انٹرپٹ کنٹرولر ٹھیک ہے نا یہ چپ ایسی ہے کہ اس کی انپٹ پہ کئی سگنلز آتے ہیں ایکچولی آٹھ آتے ہیں ٹھیک ہے نا آٹھ سگنل یہ ان پٹ پہ لیتی ہے اور ان کے اوپر کچھ حساب کتاب کر کے وہ حساب کتاب کیا ہوتا ہے وہ ہم ابھی آپ کو بتائیں گے ایک ہی سگنل جنریٹ کرتی ہے ٹھیک ہے نا وہ ایک سگنل جنریٹ کرتی ہے جو کہ پروسیسر کو جاتا ہے اچھا یہ جو چپ ہے آپ کی ایٹی ٹو ففٹی نائن یہ بنیادی طور پہ اس طرح ہے کہ یہ جو آٹھ انپٹس اس کو آ رہی ہیں وہ ان انپٹس کی پرائیورٹی ہے پہلی سب سے ہائی پرائیورٹی کی ایک اس سے نچلی پرائیورٹی کی دوسری اس سے نچلی پرائیورٹی کی تیسری پرائیورٹی اس لیے اس کے اندر رکھی گئی ہے کہ اگر اکٹھے بالکل ایک زیرو ٹائم کے اندر اکٹھے تین انٹرپٹس آ جائیں تو ظاہر ہے وہ تین تو ایک پن پہ آگے نہیں جا سکتے کوئی ایک ہی جائے گی وہ ایک کون سی ہوگی ٹھیک ہے اس وجہ سے ایک ہم اس کو کہتے ہیں کہ ان کی پنس کے درمیان ایک پرائیورٹی ہوتی ہے کہ اگر اکٹھی تین آ جائیں تو ان میں جو ہائر پرائیورٹی کی یا جو ہائیسٹ پرائیورٹی کی ہوگی وہ انٹرپٹ آگے چلی جائے گی باقی رک جائیں گی اچھا یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ باقی رک جائیں گی رکنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ ضائع ہو جائیں گی وہ ویٹ کریں گی وہ اس وقت تک ویٹ کریں گی جب تک کہ جو ہائر پرائیورٹی کی انٹرپٹ ہے اس کا کام مکمل نہیں ہو جاتا ٹھیک ہے نا جب اس کا کام مکمل ہو جائے گا تو آٹومیٹیکلی اس سے نچلی پرائیورٹی والی انٹرپٹ جو ہے وہ آگے چلی جائے گی جب اس کا کام مکمل ہو جائے گا تو اس سے نچلی پرائیورٹی والی انٹرپٹ جو ہے وہ آگے چلی جائے گی ٹھیک ہے نا یہ چپ جو ہے اس کے اندر استعمال ہوتی ہے اور I A P X eighty eight جو آپ لوگوں کے پاس اس وقت مشین ہے جو original I B M P C X T جو ڈیزائن کیا گیا تھا تو اس میں ایک چپ تھی یہ یعنی آٹھ پاسبل انٹرپٹ سورسز جو ہیں وہ اس کے ساتھ کنیکٹ ہوتی تھی جو ایٹی ہے جو اس کے بعد جو ڈیزائن کے ابھی تک ہم ہارڈ ویئر میں ایکچولی فالو کرتے چلے آ رہے ہیں اس کے اندر سولہ یعنی اس میں دو چپس لگی ہوئی ہیں ایک آٹھ کو ہینڈل کرتی ہے اور دوسری جو ہے وہ بھی وہ آٹھ کو ہینڈل کرتی ہے اور وہ ایک خاص ترکیب سے لگی ہوئی ہیں جس کو ہم کیسکیڈنگ کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ کیسکیڈ کر دیتی ہیں دونوں چپس آپس میں سگنل ایک ہی جاتا ہے ٹھیک ہے نا یہ کیسکیڈنگ کا پروسیس کیا ہے اس پروسیس پہ میں زیادہ گفتگو نہیں کروں گا کیونکہ یہ ایک بالکل پیورلی ہارڈ ویئر کا سمجھ لیجئے کہ ہارڈ ویئر کا ڈومین ہے یہ اگر آپ کو نہ بھی پتا ہو تو کوئی خاص آپ کے علم میں اگر پتہ لگ جائے تو آپ کے علم میں کوئی خاص اضافہ نہیں ہوگا اور نہ پتہ لگے تو اس میں کوئی خاص کمی نہیں ہوگی اگر کسی کو شوق ہے تو وہ آئی بی ایم پی سی کے ڈیزائن کے بارے میں کوئی ڈاکومنٹیشن ریفر کر سکتا ہے اس میں اسے یہ چیز مل جائے گی لیکن فی الحال ہماری ڈسکشن جو ہے وہ محدود رہے گی پہلے والے انٹرپٹ کنٹرولر پر ٹھیک ہے جس کے اندر آٹھ انپٹس جو ہیں وہ آتی ہیں پرائیورٹی کا جو چکر ہوتا ہے پرائیورٹی انٹرپٹ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے وہ کچھ اس طرح سے فنکشن کرتا ہے کہ جیسے جیسے آپ سمجھیے کہ آٹھ سوئچز جو ہیں وہ پیرل میں لگے ہوتے ہیں آٹھ سوئچز ان پیرل لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور وہ جڑ کر کے تمام کے تمام جو ہیں وہ ایک ہی انٹرپٹ پہ جا رہے ہیں ایک ہی لائن اب ان میں سے کسی ایک سوئچ پہ اگر سگنل آ گیا تو وہ آگے چلا جائے گا لیکن جیسے ہی اس سوئچ پر سگنل آئے گا اس سے نیچے والے جو جتنے سوئچز ہیں نا وہ کھل جائیں گے اوپن ہو جائیں گے یعنی اب ان پہ آنے والا سگنل جو ہے وہ آگے روٹ نہیں کیا جائے گا آگے نہیں بھیجا جائے گا ٹھیک ہے اس وقت تک جب تک کہ اوپر والا سوئچ جو ہے وہ بند نہیں ہو جاتا سارے سوئچز جو ہیں اس حساب سے بند نہیں ہو جاتے یہ جو اس کا آپریشن ہے یہ آپریشن میں بنیادی طور پہ آپ کو ایک سلائیڈ پہ ایک چھوٹی سی اینیمیشن پہ دکھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ اس کو سمجھ لیں ٹھیک ہے کیونکہ آگے جب ہم اس کو استعمال کریں گے تو اس پرٹیکولر چیز پر پرائیورٹی کا کس طریقے سے فنکشن ہوتا ہے اس کے اوپر جو ہے تھوڑا سا آپ کو اگر یہ آپریشن نہیں سمجھ میں آئے گا نا تو شاید آپ اس کو سافٹ ویئر میں بھی پراپر طریقے سے ہینڈل نہیں کر پائیں گے تو وہ اینیمیشن ذرا آپ دیکھیے یہ جو اب آپ اس وقت ڈائگرام دیکھ رہے ہو یہ بڑی سمپلسٹک سی ہے آ, اس آپریشن کی جو کہ پروگرامیبل انٹرپٹ کنٹرولر میں ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اس میں یہ جو سوئچز آپ کو نظر آ رہے ہیں ان میں سے ہر ایک سوئچ جو ہے نا وہ ایک سورس آف انٹرپٹ کو آ, مطلب کرسپونڈ کرتا ہے وہ پہلا جو ہے وہ پہلے سورس آف انٹرپٹ کے ساتھ دوسرا دوسرے سورس آف انٹرپٹ کے ساتھ تو ملٹیپل انپٹس جو ہیں وہ اس کے اندر آتی ہیں اگر کسی ایک پن پر کسی ایک پن پر انٹرپٹ کا سگنل آئے تو وہ انٹرپٹ کا سگنل جو ہے وہ پاس آن کرے گا پروسیسر کی انٹرپٹ پن تک ٹھیک ہے نا جیسے ہی وہ انٹرپٹ پن پر پہنچے گا نا اس کے یعنی یہ سوئچ کراس کرتے ہی آگے جاتے ہی اس سوئچ سے جس پر کے یہ انٹرپٹ آیا ہے یہ سوئچ تو کھلے گا ہی کھلے گا اس سے نیچے پرائیورٹی میں اس سے نیچے جتنے سوئچز ہیں وہ سارے کے سارے سوئچز جو ہیں وہ کھل جائیں گے اچھا اب جب یہ سوئچز کھل جائیں گے تو ان جگہوں پر یعنی اس سے اس جگہ پر اور اس سے نیچے ٹھیک ہے اگر کوئی انٹرپٹ کا سگنل آتا ہے تو وہ کھلے ہوئے سوئچ پر انتظار کرے گا ٹھیک ہے کیونکہ وہ سوئچ آگے یعنی وہ سوئچ بند نہیں ہے لہٰذا وہ آگے جا کے پروسیسر کو انٹرپٹ نہیں کر سکتا ٹھیک ہے نا وہ وہاں پہ انتظار کرے گا وہ ضائع نہیں ہوگا وہ ریکارڈ ہو جائے گا پک میں کہ یہ انٹرپٹ آئی تھی لیکن وہ آگے پاس آن نہیں کریں گے کیونکہ دروازہ آگے سے بند ہے ٹھیک ہے نا دروازہ کھلا ہوا نہیں ہے آگے دروازہ بند ہے وہ انتظار کرے گا اس جگہ پر کھڑے ہو کر کے جب تک یہ دروازہ نہیں کھلتا اچھا جب پروسیسر کو وہ جو اوپر والی انٹرپٹ گئی ہے جب وہ پروسیسر تک پہنچے گی تو پروسیسر کو ایک میکینزم ہوتا ہے میپنگ کا میکینزم ہوتا ہے جس میکینزم سے پروسیسر کو یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ کس سورس سے آئی ہے سورس زیرو سے آئیے سورس ون سے سورس ٹو سے سورس تھری سے ٹھیک ہے نا یہ کس سورس سے انٹرپٹ جو ہے وہ جنریٹ ہوئی ہے اور اسی میپنگ کے پوائنٹ آف ویو سے وہ جو ہے وہ ہینڈل کرتا ہے اس کو ہر سورس آف انٹرپٹ ایک سافٹ ویئر انٹرپٹ کے اوپر میپ ہوتی ہے وہ لسٹ جو ہے وہ میں بعد میں آپ کو دکھاؤں گا ٹھیک ہے کہ کون سے کون سا سورس جو ہے وہ کس انٹرپٹ کے اوپر میپڈ ہے اچھا جب یہ انٹرپشن آ جاتی ہے پروسیسر کو تو پروسیسر جو ہے وہ اپنی کورسپونڈنگ انٹرپٹ سروس روٹین کو چلا دیتا ہے وہ انٹرپٹ سروس روٹین جو ہے وہ جب چلتی ہے اب یہاں پر صورتحال یہ ہے آپ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ انٹرپٹ جب آئی ہے سوئچز پروگرامبل انٹرپٹ کنٹرولر میں سوئچز کھلے ہوئے ٹھیک ہے نا پروسیسر انٹرپٹ ہو گیا اور وہ اپنا آپریشن اس انٹرپٹ کے مطابق کر رہا ہے جب تک وہ آپریشن کمپلیٹ نہیں ہوگا اس وقت تک یہ سوئچز بند نہیں ہوں گے اب یہ جب وہ آپریشن کمپلیٹ ہو جائے گا نا وہاں پر تو اسپیسیفکلی پروسیسر کو پروگرامیبل انٹرپٹ کنٹرولر کو بتانا پڑے گا کہ جو لاسٹ سورس آف انٹرپٹ جو لاسٹ انٹرپٹ اس نے پاس آن کی ہے اس کا جو جو جو انٹرپٹ سروس روٹین ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی یہ ایک خاص طریقے سے ایک سگنل جو ہے ایک خاص طریقے سے پروسیسر پروگرامیبل انٹرپٹ کنٹرولر کو دیتا ہے ٹھیک ہے اور جیسے ہی وہ سگنل پروسیسر دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس انٹرپٹ کی انٹرپٹ سروس روٹین جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے وہ اصل میں کچھ سافٹ ویئر انسٹرکشن کے ذریعے جو کہ میں ابھی آن ورڈ آپ کو بتاؤں گا جب ہم ہارڈ ویئر والی انٹرپٹ کنٹرولر کی روٹین لکھیں گے تو اس کے اندر آپ کو میں ڈسکرائب کروں گا کہ کس طریقے سے پروسیسر جو ہے یعنی رادر یوں کہیے کہ پروسیسر نہیں بلکہ ہم پروگرامیبل انٹرپٹ کنٹرولر کو سگنل دیتے ہیں کہ جو اس نے انٹرپٹ ہمیں بھیجی تھی وہ سروس ہو گئی اور یہ کیوں ضروری ہے یہ اس لیے ضروری ہے کہ ادھر گیٹ پر اور بھی کئی سورسز انتظار میں بیٹھی ہوں گی کہ وہ والی انٹرپٹ جو پہلے چل رہی ہے وہ ختم ہو ٹھیک ہے نا تو وہ آگے جائیں اچھا اس میں پرائیورٹی کا تصور اس طرح ہے کہ اگر نچلی پرائیورٹی کی کوئی انٹرپٹ آئی اور کوئی اور انٹرپٹ اس وقت موجود نہیں تھی تو وہ انٹرپٹ آگے چلی جائے گی اور جب وہ آگے جائے گی تو اپنے سے کم پرائیورٹی کے انٹرپٹ سوئچز کو کھولتی چلی جائے گی کھول دے گی تاکہ وہ آگے نہ جائیں لیکن وہ اپنے سے اوپر والے اپنے سے ہائر انٹرپٹ کی جو سوئچز ہیں ان کو وہ نہیں کھول سکتی تو اگر ایک لوئر پرائیورٹی کی انٹرپٹ جو ہے وہ سروس ہو رہی ہو ابھی وہ درمیان میں ہو ابھی وہ مکمل نہ ہوئی ہو اور اس پر ایک ہائر پرائیورٹی کی انٹرپٹ آ جائے تو وہ پاس آن ہو جائے گی وہ چلی جائے گی پروسیسر کو ٹھیک ہے نا اور جو لوئر پرائرٹی کی انٹرپٹ ہے وہ مومنٹریلی سسپینڈ ہو جائے گی ٹھیک ہے اور ہائر پرائرٹی کی انٹرپٹ جو ہے وہ سروس ہوگی ٹھیک ہے نا اور جب ہم اسی طرح سے جب ہم آ, یعنی سگنل کریں گے وہاں سے کہ جی یہ والی انٹرپٹ سروس روٹین ختم ہوئی یہ والی سے مراد یہ جو بھی کرنٹ چل رہی تھی وہ انٹرپٹ سروس روٹین ختم ہوئی تو جیسے ہی وہ ختم ہوگی خود بخود جو پرانی سسپینڈیڈ انٹرپ سروس روٹین ہے وہ چلے گی ٹھیک ہے اور جب وہ ختم ہوگی تو جب ہم اس کو مطلب انٹرپٹ سروس روٹین جو ہے جب اینڈ آف انٹرپٹ کا سگنل دے گی تو وہ نچلی پرائیورٹی کا سوئچ بھی جو ہے وہ کلوز ہو جائے گا اور اس سے نیچے جتنے سوئچز کے اس کی وجہ سے اوپن ہوئے تھے وہ بھی کلوز ہو جائیں گے تو اگر ان سوئچز پہ کوئی انٹرپٹ جو ہے اس وقت انتظار میں ہوگی تو وہ پھر آگے جائے گی اور وہ آگے جا کر کے پروسیسر کو انٹرپٹ کرے گی یہ تو آپ نے جو دیکھا یہ eighty two fifty nine programmable interrupt controller کا تھوڑا سا یہ سمپلسٹک ہے کافی اگر کسی کو زیادہ ڈیٹیل میں جانے کا شوق ہو تو کوئی بھی انٹل کا ریفرنس دیکھ لیں انٹل کی سائٹ کے اوپر نا اس آئی سی کا ڈیٹیل آپ کو مل جائے گا اس کی ٹوٹل پروگرامنگ کس طریقے سے ہوتی ہے کیا کیا موڈز ہیں ٹھیک ہے نا لیکن ہمارا اس کے اندر زیادہ انٹرسٹ نہیں ہے فی الحال میں اب جو چیز آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہے کہ یہ جو آٹھ میں نے آپ کو سورسز بتائی ہیں جو کہ اس کے اندر پروگرامیبل انٹرپٹ کنٹرولر میں ہے یہ اصل میں اگر آپ آئی بی ایم پی سی کی ڈاکومنٹیشن دیکھیں کبھی آپ نے وہ جو بایوس میں وہ جو سیٹ اپ وغیرہ ہوتا ہے اس کو دیکھا ہو تو اس کے اندر ایک چیز آپ کو نظر سے ضرور گزری ہوگی وہ ہے آئی آر کیو ٹھیک ہے ایک لفظ ہوگا آئی آر کیو کہیں آپ نے دیکھا ہوگا parallel port I R Q seven ٹھیک ہے serial port I R Q three I R Q four یہ آئی آر کیو جو ہے نا یہ انٹرپٹ ریکویسٹ لائن ہے انٹرپٹ ریکویسٹ جو 8259 کی آٹھ انپٹس ہیں ان میں سب سے ہائیسٹ جو ہے سب سے ہائی ویلیو کی جو ہے وہ ہے I R Q zero highest priority interrupt جو ہے آئی آر کیو زیرو ہوتی ٹھیک ہے اس کا نام آئی آر کیو اس پن کا نام ہی ہے I R Q I R Q zero ٹھیک ہے نا اسی طرح I R Q one I R Q two I R Q three اور I R Q four onward up to I R Q seven یہ آٹھ ان پٹ لائنز ہیں ایٹی ٹو ففٹی نائن کی اور یہ آئی بی ایم پی سی کے مطلب مختلف ڈیوائسز کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتی ہیں جیسے آ, مثال کے طور پہ آئی آر کیو زیرو یہ اس کا جو ایک ایک بڑا اس کے اندر ایک ٹائمر لگا ہوا ہے جو ایک خاص ٹائم کے بعد انٹرپشن جو ہے وہ کریٹ کرتا رہتا ہے ٹائمر چینل زیرو ٹھیک ہے ٹائمر چینل زیرو جو ہے وہ آئی آر کیو زیرو کے ساتھ وہ امبیڈڈ ہے بورڈ کے اوپر وہ جس کو کہتے ہیں نا پرمانٹلی ٹائی ہوا ہوا اس کے ساتھ آئی آر کیو ون ٹھیک ہے یہ جو ہم کی بورڈ استعمال کرتے ہیں یہ کی بورڈ کے کیریکٹر جب بھی کسی کی بورڈ پہ ہم کوئی کی پریس کرتے ہیں نا تو I R Q one generate ہوتی ہے اس کے اندر جو کہ پروسیسر کو انٹرپٹ کرتی ہے اور پروسیسر آ کر کے اس کی کو پڑھ کے ایک بفر میں رکھ دیتا ہے ٹھیک ہے آئی آر کیو ٹو جو ہے یہ بنیادی طور پہ کیسکیڈنگ انٹرپٹ کہلاتی ہے یہ وہ انٹرپٹ پن ہے جس کے ساتھ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دوسری چپ لگی ہوئی ہے نا جو ایٹی ٹو ففٹی نائن کی وہ اس پن کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اور اس پن کے تھرو وہ پروسیسر کو انٹرپٹ کرتی ہے ٹھیک ہے لیکن کیسکیڈنگ تھوڑا سا انجینئرنگ ٹائپ کا پرابلم ہے پروگرامنگ کا نہیں ہے اس لیے میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا آئی آر کیو تھری جو ہے یہ آپ کی جو کمیونیکیشن سیریل پورٹ ہوتی ہے نا serial port two COM two اس کے ساتھ I R Q three associated ہوتی ہے جو کام ون ہے اس کے ساتھ I R Q four associated ہوتی ہے ٹھیک ہے نا آئی آر کیو فائیو جو ہے یہ کئی مختلف جو کارڈز ہیں وہ استعمال کرتے ہیں کبھی یہ ساؤنڈ کارڈ کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوتی ہے کبھی یہ نیٹ ورک کارڈ کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے نا اس طرح کی کئی ڈیوائسز کے ساتھ یہ اس کی ایسوسیشن ہوتی ہے اور وہ جو آپ نے کبھی کبھی دیکھا نا آئی آر کیو کانفلکٹ آ جاتا ہے لوگ کہتے ہیں نا کانفلکٹ آ گیا ہے اس کے اندر تو یہ اکثر یہ آئی آر کیو کا کانفلکٹ ہوتا ہے اگر آپ غلطی سے دو ایسے کارڈ لگا دیں جیسے ایک نیٹورک کارڈ لگا دیں اور ایک ساؤنڈ کارڈ لگا دیں دونوں کی آئی آر کیو فائیو ٹھیک ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ کانفلکٹ آ گیا کیونکہ اب ہمیں یہ نہیں پتا لگ رہا کہ یہ انٹرپٹ جو ہے وہ نیٹورک کارڈ سے آ رہی ہے آئی آر کیو فائیو دو سورسز آ گئے وہاں پر دو آؤٹ پٹ سورسز آ گئے جو کہ ایک ان پٹ سورس کو ڈرائیو کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا آئی آر کیو سکس جو ہے یہ فلوپی کے ساتھ لگی ہوتی ہے اور آئی آر کیو سیون جو ہے یہ پیرالل پورٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتی ہے جو پرنٹر پورٹ ہوتی ہے اس کے ساتھ یہ کنیکٹڈ ہوتی ہے یہ تو ہو گئی آئی آر کیو کی ڈسکشن ٹھیک ہے نا کہ یہ آئی آر کیو کس کس کے ساتھ لگی ہوئی ہے یعنی آئی آر کیو کی میپنگ کیا ہے اب جیسے میں اس وقت آپ کو بتا رہا تھا کہ جب آئی آر کیو زیرو آئے گی نا تو وہ خاص انٹرپٹ کو کلک یعنی ٹاگل کرے ایک انٹرپٹ کو سگنل کرے گی یہ جو ایک میپنگ ہے I R Q to interrupt mapping ٹھیک ہے نا یہ کیا ہے بنیادی طور پہ یہ اس طرح ہے کہ بیس جو ہے آئی آر کیو زیرو وہ میپ ہوتی ہے انٹرپٹ ایٹ پر جی، جیسے ابھی ہم نے ویڈیو میں آپ کو یاد ہوگا ہیکس ٹھیک ہے نا ہم نے استعمال کیا تھا انٹ ٹین کی انسٹرکشن سے ہم ویڈیو کو ایکسس کر رہے تھے ٹھیک ہے انٹ سکسٹین کی انسٹرکشن سے ہم کی بورڈ کو ایکسس کر رہے تھے تو انٹ ٹین جو ہے یہ انٹ ایٹ جو ہے نا یہ اصل میں یوں سمجھو کہ I R Q zero map ہوئی ہوئی ہے انٹ ایٹ پر آئی آر کیو ون اب کورسپونڈنگلی چلے گا I R Q zero int eight پر I R Q one int nine پر یہ ڈیسیمل میں نمبر بتا رہا ہوں ٹھیک ہے ہیکس میں نہیں بتا رہا زیرو جو ہے وہ ایٹ پر ون نائن پر ٹو ٹین پر یعنی hex A hex zero A پر ٹھیک ہے نا اور تھری جو ہے وہ الیون پر اور فور جو ہے وہ ٹویلو پر فائیو جو ہے وہ تھرٹین پر ٹھیک ہے اس طرح آنورڈ کرتے جاؤ گے تو جو آخری ہے آئی آر کیو سیون وہ ہوگی انٹ ففٹین ڈیسیمل ٹھیک ہے نا زیرو ایف ہیکس اس پر یہ میپ ہوئی سمجھ گئے اب یہ جو جو انٹ انٹ کی کی ہے نا یعنی انسٹرکشن میں نے بتائی ہے یہ اصل میں کچھ تھوڑا کمپلیکس میکینزم ہے جس میں کہ میں ابھی اتنی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا کہ کس طریقے سے یہ آپریشن ہوتا ہے اصل میں یہ انسٹرکشن فیڈ ہوتی ہے پروسیسر کو انٹرپٹ کنٹرولر سے ہی ٹھیک ہے نا یعنی یہ درمیان میں کہیں پروگرام میں نہیں ہوتی وہ ایک گیپ سا ہوتا ہے انٹرپٹ کا ایک گیپ ہوتا ہے جس گیپ میں کہ پروگرامیبل انٹرپٹ کنٹرولر جو ہے وہ یہ انسٹرکشن دیتا ہے پروسیسر کو ٹھیک ہے اس وقت پروسیسر میموری سے فیچ نہیں کرتا اس وقت پروسیسر پروگرامیبل انٹرپٹ کنٹرولر سے فیچ کرتا ہے اور پروگرامیبل انٹرپٹ کنٹرولر کے اندر ہم یہ پروگرام کر سکتے ہیں کہ بیس انٹرپٹ کون سی استعمال کریں تو اس میں یعنی جو ہماری انیشل اور اسٹینڈرڈ جو چل رہا ہے ٹھیک ہے اس میں آئی آر کیو زیرو کو میپ کرتے ہیں ہم انٹرپٹ ایٹ پر اس میں زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی یا اس میں زیادہ کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے اب اپنے پریکٹیکل یعنی تھنکنگ کے پوائنٹ آف ویو سے آپ یہ سمجھ لو کہ جب بھی آئی آر کیو زیرو ہوگی تو خود بخود انٹ ایٹ جو ہے وہ انوک ہو جائے گی یہ خود بخود ہو جائے گا ٹھیک ہے نا جب بھی آئی آر کیو ون آئے گی خود بخود انٹ ون جو ہے وہ انوک ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کا پروگرام میں کہیں نہیں جیسے کہ انٹ ٹین یعنی جو ویڈیو والی ہے وہ تو ہم باقاعدہ انسٹرکشن دے رہے تھے نا انٹ ٹین ہیکس ٹھیک ہے یہ انسٹرکشن پروگرام میں کہیں نہیں آئے گی جیسے ہی وہ آئی آر کیو کا سگنل آئے گا ویسے ہی آٹومیٹکلی جو ہے وہ پروسیسر اس پرٹیکولر انٹرپ پر چلا جائے گا یہ ایک انٹرنل پروسیس ہے تھوڑا ڈیٹیل کا پروسیس ہے ٹھیک ہے کسی کو اگر شوق ہو تو جو ریفرنسز ہم نے دیے ہیں ان میں اس کا ذکر موجود ہوگا اس کو پڑھ لیں لیکن اگر وہ نہ معلوم ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں صرف یہ یاد رکھنا ہے اس وقت کہ اگر آئی آر کیو زیرو آئے گی ٹھیک ہے نا تو انٹ ایٹ خود بخود انوک کر جائے گی اب جیسے میں نے تم لوگوں کو بتایا کہ آئی آر کیو زیرو جو ہماری میپڈ ہے وہ میپڈ ہے ٹائمر چینل پر اس, اس سے ٹائمر ٹک آتی ہے ٹھیک ہے وہ ایک خاص چیز ہے ٹھیک ہے جس سے جس سے کہ اس کی گھڑی چلتی ہے نا یہ جو ٹائم چلتا ہے نا اس کا آئی بی ایم پی سی کا جو ٹائم چلتا ہے یہ اس ٹائمر ٹک سے چلتا ہے ٹھیک ہے اس اور وہ کیا ہے پروسیس وہ ذرا لمبی بات ہے وہ کسی وقت وقت ملے گا تو آپ کو بتا دوں گا کہ وہ کس طریقے سے مطلب وہ آپریشن ہوتا ہے لیکن وہ ایک خاص بالکل ڈیفائنڈ وقفے کے بعد انٹرپٹ جو ہے وہ پروڈیوس کرتا ہے ایئر کیو زیرو پر ٹھیک ہے اسے ہم ٹائمر ٹک کہتے ہیں وہ ٹائمر ٹک آتی ہے ٹائم آگے ایڈوانس ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اس انٹرپٹ کے تھرو اور وہ ہائیسٹ پرایورٹی انٹرپٹ ہے اس کے بعد آئی آر کیو ون ہے جو کہ انٹ نائن پر میپ ہوئی ہوئی ہے جیسے ہی کوئی کی پریس کرو گے I R Q one keyboard کا جو سرکٹ پورا بنا ہوا ہے یہ circuit I R Q one generate کرے یہ I R Q one int nine کو انوک کرے گی ٹھیک ہے نا تو یہ انٹ نائن جو ہے یہ جیسے پچھلی ڈسکشن آپ دیکھتے آ رہے ہو انٹ نائن ظاہر ہے کیا ہے int nine interrupt vector table کی انٹری ہے ایک ٹھیک ہے جو کہ انٹ نائن کو کرسپونڈ کر رہی تو جو ٹائمر چینل والی انٹرپٹ ہے نا وہ میں انٹ ایٹ کا جو انٹرپٹ ویکٹر ہے وہاں پہ جو روٹین کا ایڈریس دیا ہوا ہے وہ روٹین جو ہے وہ ٹائمر چینل سے آنے والے سگنل کو اس کے انٹرپٹ کو کرسپونڈ کرتی ہے اس کے انٹرپٹ کو سروس کرتی ہے ٹھیک ہے اب اس کی جو بھی سروسز اس سے ہیں کئی چیزیں ہوتی ہیں ٹائمر چینل سے ایک تو ٹائم ٹک چلتا ہے دوسرے آپ کے فلوپی کی جو موٹر ہے نا آپ نے دیکھا ہوگا اگر کسی وقت آپ اس میں ڈائر کریں یا کوئی بھی کمانڈ دیں تو اس کی لائٹ جل جاتی ہے ٹھیک ہے نا آپ کی کمانڈ مکمل ہو جاتی ہے وہ لائٹ جلتی رہتی ہے ٹھیک ہے وہ تھوڑی دیر بعد جا کر کے بند ہوتی ہے ٹھیک ہے نا وہ جو لائٹ یعنی جو اس کی اسپن موٹر ہے نا جب وہ آن ہو جائے تو اس کو بند جو کرتا ہے وہ یہ ٹائمر انٹرپٹ بند کرتا ہے ٹھیک ہے نا یعنی کمانڈ جانے کے کمانڈ ختم ہونے کے دو سیکنڈ بعد تک وہ موٹر کو چلائے رکھتا ہے ان اینٹیسپیشن کہ اگر آپ نے فلوپی چلائی ہے تو آپ دوبارہ بھی کوئی ریڈ کریں گے یا کوئی رائٹ آپ کریں گے تو ورنہ پھر دوبارہ موٹر چلانی پڑے گی پھر دوبارہ وہ اسپن لے گی پھر وہ ٹائم لے گی اپنا ٹھیک ہے تو وہ ٹائم بچانے کے لیے اس کو چلتے چلتے رہنے دیتے ہیں کہ دو سیکنڈ تک وہ چلتی رہتی ہے ٹھیک ہے نا اور اگر دو سیکنڈ تک کوئی اور کمانڈ نہ آئے فلوپی ڈرائیو کے لیے تو وہ ٹائمر چینل جو ہے اس کی موٹر بند کر دیتا ہے ٹھیک ہے اگر ہم ٹائمر چینل کے ساتھ کچھ چھیڑ چھاڑ کریں گے نا تو فلوپی کی موٹر اگر ہم نے آن کر دی تو پھر وہ آن ہی رہے گی ٹھیک ہے وہ چلتی جائے گی ٹھیک ہے یہ اچھا ایک جو ایک ضروری بات یہاں پہ بتا دوں کہ یہاں سے آگے ہم جو چھوٹے موٹے سافٹ ویئر کے پروگرام لکھیں گے نا وہ پروگرامز یہ آپ انوائرمنٹس میں اچھی طرح سے چیک تو کر لیں گے کسی حد تک اچھی طرح سے چیک نہیں کر سکتے یہ جو آپ کے پروٹیکٹڈ انوائرمنٹس ہیں جیسے کہ X P Windows X P کا یا ونڈوز ٹو تھاؤزینڈ کا یا ونڈوز ٹی کا یا to some extent Windows ninety eight کا جو انوائرمنٹ ہے اس میں آپ یہ چیزیں اچھی طرح ٹیسٹ نہیں کر پائیں گے اس کو اچھی طرح ٹیسٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ بیئر بون ڈاس کے اوپر کام کریں بالکل وہ کوئی فلوپی بنا لیں وہ فلوپی سے بوٹ کر کے آپ ڈاس کے اوپر جو ہے وہ اپنے پروگرام چیک کر لیں ٹھیک ہے وہ اس میں آپ کو بالکل صحیح پتا لگے گا کیونکہ وہاں پہ پروگرامبل انٹر کنٹرولر ہمارے پورے ہاتھ میں ہوتا ہے ٹھیک ہے ونڈوز کے اندر ذرا تھوڑا سا اس میں ایک پردہ سا آ جاتا ہے ہمارے اور اس کے درمیان تو تھوڑا اس طرح بہیو نہیں کرتا جس طرح کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے تو ہر جو جیسے میں نے بتایا کہ ہر آئی آر کیو کی ایک انٹ کے ساتھ جو میپنگ ہوتی ہے نا اس سے پروسیسر کو بالکل سیدھا سیدھا پتا لگ جاتا ہے کیونکہ وہ راؤٹ ہی اسی آئی ایس آر پر ہوئی جو آئی آر کیو زیرو ہے وہ انٹ ایٹ پر راؤٹ ہوئی انٹ ایٹ پر ٹائمر کی جو آئی ایس آر ہے ٹائمر کی جو انٹرپٹ سروس روٹین ہے وہ لگی ہوئی ہے خود بخود پروسیسر کو پتا لگ جاتا ہے کہ یہ ٹائمر والی آئی ٹھیک ہے نا اور اسی طریقے سے آئی کیو ون جو ہے وہ انٹ نائن پر لگی ہوئی ہے تو انٹ نائن پر جو روٹین ہے وہ بنیادی طور پر کی بورڈ کو ہینڈل کرنے کی ذمہ دار ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح onward so on and so forth جو جو جو جو انٹس ہیں وہ اپنی اپنی کورسپونڈنگ کو ہینڈل کرنے کی چونکہ ذمہ دار ہے لہذا ہر ایک کو اپنا فنکشن اچھی طرح سے معلوم ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے اسے ایکسپیکٹڈ ہے اب ایک تھوڑا سا جو ایک میکینزم ہے وہ جو ابھی رہتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو یہ تو میں نے پروسیس بتایا جب انٹرپٹ جو ہے وہ بنیادی طور پہ آ رہی ہے باہر سے انٹرپٹ پروگرامیبل انٹرپٹ کنٹرولر کے پاس آئی وہاں سے پروسیسر کے پاس آئی پروسیسر نے سافٹ ویئر کی جو روٹین ہے اس سے کورسپونڈنگ روٹین جو ہے اس کو انووک کیا ٹھیک ہے نا اب وہ روٹین چل رہی ہے اب مجھے آخر میں پروگرامیبل انٹرپٹ کنٹرولر کو بتانا ہے کہ یہ روٹین ختم ہو گئی ٹھیک ہے اس میں کوئی آئیڈینٹیفیکیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جب بھی جو روٹین چل رہی ہوتی ہے وہ کرنٹ آخری جو انٹرپٹ آئی ہے اس کی روٹین اس وقت چل رہی ہوگی تو ہمیں صرف پروسیسر کو یہ پروگرامیبل انٹرپٹ کنٹرولر کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ end of interrupt routine end of interrupt routine ہو گیا ہے تاکہ وہ یاد رہے کہ وہ جو پرائیورٹی کے سوئچز اس نے کھولے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ان کو وہ بند کر دے اور کوئی انٹرپٹ اگر پیچھے ویٹ کر رہی ہے تو وہ آگے آ سکے ٹھیک ہے نا یہ ہم کیسے اس کو بتاتے ہیں ایک طریقہ تو اس وقت آپ لوگوں کو یہ بتانے کا تھا کہ میں آپ کو سمپلی اس کا ایک میکینزم بتاتا اور ہم آگے چلتے ٹھیک ہے نا لیکن میرے خیال میں ایک بڑا ریلیونٹ پوائنٹ ہے ایک بڑا ریلیونٹ جگہ ہے جہاں پر کہ میں اس کے ٹرو میکینزم کو آپ کو ایکسپلین کر دوں کیونکہ وہ مجھے کسی نہ کسی وقت کرنا ہی تھا وہ ہے آئیو پورٹس کا ٹھیک ہے نا آئیو پورٹس کیا ہوتی ہیں یہ جو ہمارے پروسیسر جو ہے پروسیسر کے ارد گرد جتنی پیریفرل ڈیوائسز ہیں نا یہ پرنٹر کہہ لو اس کو پرنٹر پورٹ کہہ لو یا پروگرامیبل انٹرپٹ کنٹرولر کہہ لو یا کی بورڈ کہہ لو ٹھیک ہے ان کے ساتھ پروسیسر کس طرح کمیونیکیٹ کرتا ہے تو یہ جتنی ہماری پیریفرل ڈیوائسز لگی ہوئی ہیں پروسیسر کے ارد گرد جو چیز جو دنیا آباد ہے ٹھیک ہے پیرالل پورٹ ہے پروگرامیبل انٹرپٹ کنٹرولر ہے ویڈیو ہے ویجیے ہے ٹھیک ہے اور سینکڑوں چیزیں جو ہیں مطلب سینکڑوں ہیں لٹرلی جو لگی ہوئی ہیں ان کے ساتھ کیسے پروسیسر کمیونیکیٹ کرتا ہے کیونکہ اگر پروسیسر ان سے ڈیٹا لے نہ سکے اور انہیں ڈیٹا دے نہ سکے ٹھیک ہے نا تو پھر کوئی چیز فنکشن نہیں کرے گی میموری تو ایک اپنی جگہ پہ علیحدہ ایک چیز ہے ٹھیک ہے نا اور اس کا ایک علیحدہ فنکشن ہے ٹھیک ہے وہ ڈیٹا رکھتی ہے اور وہاں سے ڈیٹا آتا ہے پروگرام آتا ہے اور یہ سارے کام ہوتے ہیں لیکن پروسیسر جب پریفرل ڈیوائسز کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہا ہونا تو وہ ایک دوسرا میکینزم استعمال کرتا ہے ٹھیک ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں آئیو پورٹس اور آئیو پورٹس بالکل اسی طریقے سے ہوتی ہیں بالکل سملر ہوتی ہیں جس طرح میموری ہوتی ہے بالکل سملر ٹھیک ہے نا اپنے آپریشن میں پروسیسر اپنے آپریشن میں نا جو کہ وہ ایکسٹرنل ورلڈ پہ کرتا ہے ٹھیک ہے یہ یاد رکھو کہ وہ یا ریڈ کرتا ہے یا رائٹ کرتا ہے تیسرا کوئی آپریشن وہ نہیں کرتا ٹھیک ہے وہ یا ریڈ کرتا ہے کسی چیز کو یا رائٹ کرتا ہے سو سمپل اسی طرح جو آئیو پورٹس لگی ہوئی ہے نا یا وہ انہیں ریڈ کرتا ہے یا وہ رائٹ کرتا ہے اور یہ بالکل ریڈ اور رائٹ کا جیسے کہ میموری کا میں نے تم کو بتایا کہ میموری کا کیا آپریشن ہے کیا کسی بھی فارم میں آپ دیکھ لو وہ یا ریڈ کرے گا یا رائٹ کرے گا چاہے وہ اس وقت انسٹرکشن فیچ کر رہا ہو تو یہ انسٹرکشن تو ہم اسے نام دیتے ہیں لیکن اصل میں یہ ہے کیا اصل میں تو میموری ریڈ کا آپریشن ٹھیک ہے نا اور جب وہ کوئی ڈیٹا کر کے اسے باہر لکھ رہا ہو تو یہ میموری رائٹ کا آپریشن ہے تو بالکل اسی طرح آئی او پورٹس پر بھی وہ یا ریڈ کرتا ہے یا رائٹ کرتا ہے یہ دوسری بات ہے کہ جب وہ آئی او پورٹس کو ریڈ کرتا ہے تو وہ اتنا سادہ آپریشن نہیں ہے جتنا کہ میموری ریڈ کرنے کا اور جب وہ آئی او پورٹ پر رائٹ کرتا ہے تو وہ اتنا سادہ آپریشن نہیں جتنا میموری رائٹ کرنے کا ٹھیک ہے نا وہ جب رائٹ کرتا ہے تو کچھ نہ کچھ ہوتا ہے باہر سمجھ گئے تو آئی بی ایم پی سی یعنی جو جو یہ یہ ہمارا I P X eighty eight ہے اصل اصل میں میں پیریفرل ایڈریس اسپیس کو اور میموری ایڈریس اسپیس کو الگ الگ کرتا ہے آپ کو ایسے پروسیسز بھی مل جائیں گے جو میموری ایڈریس اسپیس کے اندر ہی پیریفرلس کو بھی رکھتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں میموری میپ ڈایو یعنی وہ ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز جو کہ میموری کی اسپیس میں میپڈ ہے پروسیسر کو وہ ورلڈ دیکھنے کے لیے ویژن کرنے کے لیے ویژلائز کرنے کے لیے نا وہ یا میموری میں میپ ہو یا وہ آئی او میں میپ ہو اس کے علاوہ کوئی تیسری ویژلائزیشن کے پاس ہے نہیں اس کی ایگزٹینس پوری کی پوری جو ہے وہ اس ایڈریس بس کے ساتھ ہے ٹھیک ہے نا یعنی وہ جو چیز وہ چیز دیکھتا ہے جو ایڈریس بس پہ لگی ہوئی ہے اور ڈیٹا بس پہ لگی ہوئی ہے وہی اسے نظر آتی ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں نظر آتا سمجھ گئے نا ہم وہی چیز دیکھتے ہیں جو ہماری آنکھ سے نظر آتی جو ہماری یہ پشت پر ہے پیٹ, پیچھے ہے ٹھیک ہے یہ ہمیں نظر نہیں آتی کیونکہ وہ ہماری انفارمیشن بس پر نہیں ہے ٹھیک ہے نا وہ دوسری بات ہے کہ ہم لوگ جب ٹرن لیتے ہیں تو پھر ہم پیچھے بھی دیکھ لیتے ہیں کیونکہ ہم ذرا انسان ہے پروسیسر بےچارا مجبور ہے وہ بورڈ کے اوپر ٹرن تو نہیں لے سکتا ٹھیک ہے وہ تو چپکا ہوا ہے اس کے اوپر ٹھیک ہے وہ مجبور ہے کہ وہ اپنے ایڈریس اسپیس کے اندر دیکھے تو انلیس کی کوئی چیز اس ایڈریس اسپیس میں میپ ہو ٹھیک ہے وہ اس کو نظر نہیں آتی تو I P X eighty eight جو ہے یہ بنیادی طور پہ اپنے اس ویژن کو دو حصوں میں بانٹتا ہے یہ میں نے شروع میں آپ لوگوں کو نہیں بتایا تھا وہ ابھی اسی وقت کا انتظار کر رہا تھا کہ یہ ٹائم آئے گا تو بتاؤں گا آپ کو جہاں ریلیونٹ ہے وہاں آپ کو انفارمیشن فیڈ کر کے پھر آگے چلتے تو وہ دو حصوں میں بانٹتا ہے ایک حصہ ڈیڈیکیٹ کیا اس نے میموری کے لیے وہاں پہ میموری کے آپریشن ہی وہ کرتا ہے ٹھیک ہے نا وہ وہاں پہ موو کا آپریشن وہاں پر ویلڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا دوسرا حصہ جو ہے وہ ڈیڈیکیٹ کرتا ہے اسی ایڈریس اور ڈیٹا بس پر ہی ایک سگنل ہوتا ہے جو ڈفرینشیٹ کرتا ہے باہر کی دنیا میں کہ اس وقت پروسیسر جو ہے اس کا انٹرسٹ میموری ورلڈ سے ہے یا او ورلڈ سے اس کو ہم کہتے ہیں آئیو بائی ایم بار اور بعض مجھے ایگزیکٹلی اس وقت ذہن میں نہیں کہ یہ آئیو بائی ایم بار ہے بعض پروسیسرز میں جو ایٹی ایٹی سکس ہے میرا خیال ہے ایٹی ایٹی سکس جو ہے اس میں یہ ایم بائی آئی او بار ہے یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کنفیوز کرنا مقصود نہیں ہے یہ ایک پن ہے جو زیرو ہو جائے نا تو اس کا مطلب ہے یعنی اگر اس کا لیول زیرو ہو تو پروسیسر میموری کو ایکسس کر رہا ہے اس وقت اور اگر اس کا لیول ون ہو تو پروسیسر آئی او کو ایکسس کر رہا ہے سمجھ گئے نا یہ سمپلسٹک بات کہ وہ اگر ون ہو لاجک ون ہو اس کی تو وہ اس وقت آئی او کو ایکسس کر رہا ہے اور اگر لاجک زیرو ہو تو میموری کو ایکسس کر رہا ہے وہ بتاتا ہے کہ اس وقت ایڈریس بس کے اوپر جو نمبر پڑا ہوا ہے یہ نمبر میموری ورلڈ سے تعلق رکھتا ہے یا یہ نمبر آئیو ورلڈ سے تعلق رکھتا ہے ٹھیک ہے نا تو اس نے تھوڑا سا بائی فرکیٹ کیا کہ میموری کو ذرا الگ رکھو میموری کو ہم جو ہے بالکل سیپریٹ رکھتے ہیں اور پیریفرل آئیو کو پیریفرل ان آؤٹ پٹ کو ہم سیپریٹ ایک علیحدہ ایڈریس اسپیس دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر وہ آپریٹ کرے ٹھیک ہے وہ آئیو اسپیس کہلاتی ہے جاتی اسی ایڈریس بس پر ہے ٹھیک ہے اسی ڈیٹا بس پر ڈیٹا آتا اور جاتا ہے آئیو سے بھی اور میموری سے بھی صرف وہ جو ایک پن میں نے بتائی آپ کو آئیو بائی ایم بار وہ ڈفرینشیٹ کرتی ہے کہ اس وقت جو ایڈریس ہے اور اس وقت جو ڈیٹا ایکسپیکٹڈ ہے وہ آئیو کا ایکسپیکٹڈ ہے یا میموری کا ایکسپیکٹڈ ہے سمجھ گئے نا اس ایک پن سے وہ ڈفرینشیٹ کر جاتا ہے کہ دونوں میں سے کون سا ورلڈ جو ہے وہ ورلڈ آف انٹرسٹ ہے اس وقت اس کے لیے آئیو کا ورلڈ آف انٹرسٹ ہے یا میموری کا ورلڈ آف انٹرسٹ ہے تو اس کے تھرو وہ پیریفرلز کے رجسٹر پیریفرل کی اسٹیٹس کو پڑھتا ہے جب وہ آئیو کر رہا ہو ٹھیک ہے نا جو میں نے آپ کو بالکل شروع میں بتایا تھا کہ آئی پی ایک جو ایڈریس بس ہے وہ بیس بٹ کی ہوتی ہے ٹھیک ہے جب وہ آئیو کر رہا ہو ان پٹ آؤٹ پٹ کر رہا ہو نا تو اس میں سے جو لوور سکسٹین بٹس ہیں ٹھیک ہے صرف وہ لوور سکسٹین بٹس ہی بنیادی طور پر بٹس آف انٹرسٹ ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس سے زیادہ یعنی آئیو کی اسپیس جو ہے وہ ایڈریس میں سولہ بٹ تک محدود ہے یعنی اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ سولہ بٹیں جو ہیں بس وہی ویلڈ ہوتی ہیں اس میں جو اس سے اوپر جتنی بٹیں ہیں وہ ویلڈ نہیں ہوتی اس کا مطلب یہ ہے کہ سکسٹی فور کے سکسٹی فور کے سولہ بٹوں کے سکسٹی فور کے ہوتے نا سکسٹی فور کے ڈفرنٹ آئیو پورٹس جو ہیں وہ کنیکٹ ہو سکتی ہیں اس کے ساتھ sixty five thousand five hundred and thirty six different ports جو ہیں وہ اس کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتی ہیں آئی او اسپیس میں ٹھیک ہے نا یہ جو کی بورڈ ہے یہ بھی ایک آئی او اسپیس پہ میپڈ ہے یہ جو ہمارا پروگرامیبل انٹرپٹ کنٹرولر ہے اس کی پوری کمیونیکیشن بھی آئی او اسپیس میں میپڈ ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے اور جتنی چیزیں آپ کہہ لو ڈی ایم اے چپس جو لگی ہوئی ہیں وہ بھی اسی طرح میپڈ ہیں تمہارا ساؤنڈ کارڈ جو ہے وہ بھی اسی طرح میپڈ ہے تمہارا نیٹ ورک کارڈ جو ہے وہ بھی اسی اسپیس میں میپڈ ہے یعنی جب وہ اس سے کمیونیکیٹ کرتا ہے تو وہ ایک پورٹ ایڈریس دیتا ہے میموری ایڈریس نہیں دیتا پورٹ ایڈریس دیتا ہے اور اس پورٹ کے ذریعے وہ اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتا ہے جو نارمل میموری آپریشن اور جو جو پورٹ آپریشن ہے نا اس کو ہمیں ڈفرینشیٹ ظاہر اگر ہارڈ ویئر میں ہم نے ڈفرینشیٹ کیا کہ وہ پن ہے جو بتاتی ہے وہ پن کیسے کنٹرول ہوتی وہ اصل میں جیسے میموری آپریشن تم نے دیکھے ہیں کہ موو سے ہم میموری سے اٹھاتے ہیں اور میموریز کو ریڈ کرتے ہیں یا میموری پر رائٹ کرتے ہیں موو کے ذریعے جب ہم آئیو کو ریڈ اور رائٹ کریں نا تو اس کے لیے دو علیحدہ انسٹرکشن دی ہوئی ہیں ان ان ان پٹ ان ٹھیک ہے نا یہ ہے پورٹ ریڈ کرنے کے لیے اور آؤٹ ٹھیک ہے آؤٹ کا مطلب ہے کہ from processor to port port کو رائٹ کرنے کے لیے آؤٹ کی انسٹرکشن ہے پورٹ کو ریڈ کرنے کے لیے ان کی انسٹرکشن جب ہم موو کی جگہ پہ آؤٹ یا ان استعمال کریں گے نا تو خود بخود processor I O by M bar کی جو پن ہے اس کو ہائی کر دے گا ٹھیک ہے انڈیکیٹ کرے گا کہ یہ آؤٹ کی انسٹرکشن ہے لہذا یہ ایڈریس جو اس وقت بس پر ہے وہ پورٹ کا ایڈریس ہے اور اگر میں لکھ رہا ہوں تو یہ ڈیٹا پورٹ میں لکھا جانا چاہیے میموری میں نہیں لکھا جانا چاہیے سمجھ گیا نا تو یہ دو اسپیسیفک انسٹرکشن علیحدہ سے آ گئی ہیں جو کہ آئی او پورٹ کے ساتھ جو ہے وہ ہینڈل کرتی ہے اب یہ جو دو انسٹرکشنز ہیں ان اور آؤٹ کی جو دو انسٹرکشنز ہیں ان کا ایک خاص فارمیٹ ہے ٹھیک ہے اس فارمیٹ سے ہم اسے دیتے ہیں آ, یوں سمجھو کہ دو چیزیں ہیں اس کے اندر ایک تو جیسے موو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ موو جو ہے وہ ورڈ موو بھی ہوتی ہے اور بائٹ موو بھی ہوتی ہے اسی طرح ان اور آؤٹ جو ہے نا یہ بھی ورڈ ان اور ورڈ آؤٹ سولہ بٹ یا بائٹ ان اور بائٹ آؤٹ ہوتے ہیں لیکن جو آئی بی ایم پی سی کا جو پورا میں جہاں تک میں نے دیکھا ہے ٹھیک ہے نا اس کے اندر جو آپریشن ہے نا وہ بائٹ بیسڈ ہی ہے زیادہ تر کچھ جگہوں پر ہے ورڈ بیسڈ آ جاتا ہے لیکن آئی او پورٹس جتنی بھی آپ کے انٹرسٹ کی اور میرے انٹرسٹ کی ہیں ٹھیک ہے نا وہ سب بائٹ اورینٹیڈ ہیں لہٰذا شاید ہم جو ورڈ فارم ہے ان اور آؤٹ کی وہ ہم استعمال نہیں کریں گے لیکن وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ابھی ایک تو یہ چیز ہے دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو ایڈریس ہے نا آپ کی پورٹ کا کہ کس پورٹ کو میں بھیجنا چاہتا ہوں نمبرڈ ہے باقاعدہ فلاں نمبر کی پورٹ فلاں چیز کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہے میپنگ ہے کہ جی ٹوینٹی ون پورٹ نمبر ٹوینٹی ون ٹھیک ہے پروگرامیبل انٹرپٹ کنٹرولر کی ہے پورٹ نمبر سکسٹی ون یہ کی بورڈ کی ہے ٹھیک ہے پورٹ نمبر three seventy eight hex three seven eight یہ پیرل پورٹ کی ہے اس طرح نمبر اور اسپیسیفکلی ٹائڈ ہے یہ چینج نہیں ہوتے I B M PCs میں جو ایک دفعہ انہوں نے سیٹ کر دیا کہ یہ آئیو پورٹ اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے یہ نمبر جو ہے وہ اس کے اس کے اوپر میپ ہوا ہوا ہے تو وہ ہمیشہ اسی پر رہے گا وہ چینج نہیں ہوگا ٹھیک ہے نا یہ یعنی ان پٹ آؤٹ پٹ میں اب ذہن میں آ گیا ہوگا کہ ایک اگر جب میں ریڈ کر رہا ہوں تو ایک ڈیسٹینیشن رجسٹر جس میں کہ ڈیٹا آئے گا پڑھ یعنی سورس سے پڑھ کے ڈیسٹینیشن رجسٹر میں میں لے کے آؤں گا تو ان میں ہمیشہ ڈیسٹینیشن ایک رجسٹر ہونا چاہیے کیونکہ میں باہر سے پڑھ کے کوئی چیز اندر لا رہا ہوں پروسیسر میں وہ رجسٹر فکس ہوتا ہے وہ ہے بائٹ کے کیس میں اے ایل اور ورڈ کے کیس میں اے ایکس ٹھیک ہے نا اب دوسری چیز ہے اس کا ایڈریس ٹھیک ہے جو کہ کس پرٹیکولر پورٹ نمبر سے جیسے میموری کا ایڈریس ہے نا میموری کا آفسٹ ہم نے بتایا تھا سیگمنٹ بتایا تھا اسی طرح پورٹ کا بھی ایڈریس ہوتا ہے لیکن پورٹ کا ایڈریس یہ سیگمنٹ وغیرہ کی فارم میں نہیں ہوتا وہ بس ایک نمبر ہوتا ہے وہ نمبر جو ہے نا وہ نمبر ڈی ایکس رجسٹر میں ہوتا ہے ٹھیک ہے نا جو ایڈریس پورٹ کا ہے وہ ڈی ایکس رجسٹر میں ہوتا ہے اور اگر یاد ہو تو دوسرے لیکچر میں ہم نے بتایا تھا کہ ڈی جو ہے وہ ڈیسٹینیشن ایڈریس کو ہولڈ کرتا ہے ٹھیک ہے نا یہ ڈیسٹینیشن جو ہے نا یہ پورٹ کا ڈیسٹینیشن ہے ٹھیک ہے اس وجہ سے اس میں یہ ڈی کو جو ہم انٹرپریٹ کرتے ہیں ڈیسٹینیشن کے فارم پہ یہ ڈیسٹینیشن پورٹ ہے اور ڈیسٹینیشن اس میں اس لیے کہ ان اور آؤٹ دونوں میں نا وہ ڈیسٹینیشن پورٹ جو ہے یعنی جس یہاں پر ڈیسٹینیشن کے تھوڑے سے ڈفرینٹ مانی ہے ٹھیک ہے یعنی دونوں کیسز کے اندر جس پورٹ کو ہم ایکسس کرنا چاہ رہے ہیں ایکسس کے پوائنٹ آف ویو سے ریڈ یا رائٹ کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں ایکسس کے پوائنٹ آف ویو سے وہ ڈیسٹینیشن پورٹ ہماری کیا ہے وہ ایڈریس جو ہے وہ وہ ڈی ایکس میں نمبر ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا تو اس کا فارمیٹ جو بنے گا وہ ایک خاص طرح کا فارمیٹ بنے گا لکھتے ہوئے انسٹرکشن کو کو وہ میں بھی آپ دکھا دوں گا ٹھیک ہے نا اچھا دوسرا ویریئنٹ اس کا یہ ہے کہ اگر پورٹ نمبر آپ کا دو سو پچپن سے لیس ہے یعنی ٹو ففٹی سکس سے کم ہے یعنی آٹھ بٹ کے اندر آ سکتا ہے تو اس کو آپ کو ڈی ایکس رجسٹر میں ڈالنے کی ضرورت نہیں اس کو آپ انسٹرکشن کے اندر ہی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا وہ نمبر آپ انسٹرکشن کے ساتھ ہی لکھ سکتے ہیں اس کی بھی میں مثال آپ کو جو ہے وہ دکھاؤں گا ٹھیک ہے تو یہ اس طریقے سے جو ہے میں بتاتا ہوں اس کو کہ میں کس پرٹیکولر پیریفرل کے ساتھ اس وقت گفتگو کر رہا ہوں پورٹ نمبر کے ساتھ ٹھیک ہے صرف پورٹ نمبر کے ساتھ میں ایسوسیٹ کر دیتا ہوں اور ان اور آؤٹ کے ساتھ میں ایسوسیٹ کرتا ہوں کہ میں اس پورٹ کو پڑھ رہا ہوں یا میں اس پورٹ کو لکھ رہا ہوں تو اب ایک چھوٹی سی شارٹ سی سلائیڈ آپ کو دکھاتا ہوں جس میں سنٹیکس ہوگا بنیادی طور پر کہ ان کی انسٹرکشن لکھنی ہے تو وہ کیسے لکھنی ہے اگر وہ دو سو پچپن سے کم ہے تو کیسے لکھی جائے گی اگر وہ دو سو پچپن سے زیادہ ہے تو کیسے لکھی جائے گی ٹھیک ہے اور آؤٹ کی اسی طرح آؤٹ کی انسٹرکشن جو ہے وہ کیسے لکھی جائے گی اور اس کے ورڈ ویریئنٹس اور اس کے بائٹ ویریئنٹس کیا ہوں گے ٹھیک ہے یہ جو ابھی آپ سلائڈ دیکھ رہے ہو یہ ہے سلائڈ جس کے اندر میں نے آپ کو تھوڑا سا سیمپل کے طور پہ لکھ کر کے دکھایا ہے کہ اگر یہ انسٹرکشن ان اور آؤٹ کی جو ہے وہ کس طرح کی لکھی جائیں گی پہلی انسٹرکشن جو ہے in A L comma zero X twenty one یہ جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر دو سو پچپن یعنی دو سو چھپن سے کم ہے آپ کا پورٹ نمبر جو تو اس کو آپ سیدھا سیدھا انسٹرکشن میں ہی لکھ دیتے پہلی مثال جو ہے نا وہ وہی ہے اور یہ جو اے ایل ہے اس کا مطلب ہے کہ zero X twenty one number port جو ہے ٹھیک ہے اس سے بائٹ اٹھانی ہے اگر مجھے ورڈ اٹھانا ہونا تو پھر میں یہاں پہ اے ایکس اگر کر دوں گا تو وہ ورڈ پورٹ بن جائے گی بائٹ پورٹ نہیں رہے گی ٹھیک ہے لیکن نارملی جو پورٹ ایک دفعہ ڈیزیگنیٹ ہو جائے بائٹ پورٹ تو وہ بائٹ ہی رہتی ہے جو پورٹ ورڈ ڈیزیگنیٹ ہو جائے وہ ورڈ ہی رہتی ہے کہ یہ ڈائنمکلی چینج نہیں ہوتے بائٹ اور ورڈ جو ہے اس طریقے سے نچلی جو مثال ہے آپ کی move D X comma zero X three seventy eight یعنی پہلے چونکہ میں port three seventy eight hex پر لکھنا چاہتا یعنی لکھن, اس کو پڑھنا چاہتا ہوں اور سیونٹی ایٹ چونکہ دو سو پچپن سے زیادہ ہے بڑا ہے اس لیے پہلے مجھے اسے ڈی ایکس میں لوڈ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے یہ نمبر ڈی ایکس میں لوڈ کروں گا جو ایڈریس ہے اس کو میں ڈی ایکس میں لوڈ کروں گا ڈیسٹینیشن پورٹ کا ایڈریس جو ہے وہ ڈی ایکس میں لوڈ کروں گا اس کے بعد نیچے انسٹرکشن ہے in A L comma D X ٹھیک ہے یہ فارمیٹ ہے ان نمبرس کے لیے ٹھیک ہے جو کہ ہمارے یعنی دو سو پچپن سے آٹھ بٹ سے زیادہ کا ایڈریس ہو تو پھر اس کو ہم اس طریقے سے لکھیں گے آؤٹ انسٹرکشن جو ہے اس میں بالکل ویسے ہی جیسے آپ نے ان میں دیکھا ہے ان میں سو ڈیسٹینیشن پہلے ہے کیونکہ ان میں ہم پڑھ کے کوئی چیز لا رہے ہیں پروسیسر تک رجسٹر تک لا رہے اس لیے رجسٹر پہلے آئے گا ٹھیک ہے اور جس پورٹ کو ہم پڑھ رہے ہیں وہ بعد میں آئے گی آؤٹ میں وہی چیز الٹ جائے گی اس میں جو ہے وہ ہم پروسیسر سے ڈیٹا چونکہ پورٹ پر لکھ رہے ہیں پورٹ ہماری ڈیسٹینیشن ہے ٹھیک ہے اس لیے وہ پہلے آئے گی ٹھیک ہے اس وجہ سے آپ پہلے انسٹرکشن دیکھو تو out zero X twenty one comma L destination port ہے اور سورس اے ایل رجسٹر ہے ٹھیک ہے نا دوسری انسٹرکشن میں چونکہ جس پورٹ پہ میں لکھنا چاہ رہا ہوں وہ پورٹ جو ہے ہماری وہ دو سو پچپن سے اس کا نمبر بڑا ہے اس لیے اسے پہلے ہم ڈی ایکس رجسٹر میں لکھیں گے اور آؤٹ ڈی ایکس پہلے آئے گا پورٹ پہلے آئے گی ٹھیک ہے کیونکہ وہ ڈیسٹینیشن ہے اور سورس بعد میں آئے گا اے ایل رجسٹر ٹھیک ہے نا وہ بعد میں آئے گا تو سمپلی جیسے آپ موو کی انسٹرکشن میں جو رولز ہم فالو کر رہے تھے وہی رولز یہاں پر ہیں اور اس میں ایک چیز یاد رکھو کہ یہ دونوں کے دونوں جو ہیں اس کے یہ امپلائڈ آپرینٹ ہیں ان میں چینج نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا ان میں بی ایکس رجسٹر آپ نہیں لا سکتے ایکس رجسٹر جو ہے وہ فکس ہے کہ وہ ہولڈ کرے گا یا تو پیرامیٹر ہولڈ کرے گا آپرینٹ ہولڈ کرے گا جو مجھے پورٹ پر لکھنا ہے یا وہ ڈیسٹینیشن ہوگا وہاں پر ڈیٹا آئے گا پورٹ سے یہ فکس ہو جائے گا اور ایڈریس جو ڈی ایکس میں میں نے ڈالا ہے یہ بھی فکس ہے یہ بھی تبدیل نہیں ہوتا یہ ساری جو ابھی میں نے ڈسکشن کی ہے یہ آپ کو یاد ہوگا کس کانٹیکس میں ہم کر رہے تھے کہ پروسیسر جو ہے وہ کس طریقے سے اینڈ آف انٹرپٹ کا سگنل اپنے انٹرپٹ کنٹرولر تک پہنچاتا ہے ٹھیک ہے انٹرپٹ کنٹرولر جو ہے وہ ایز آئیو پورٹس میپ ہوا ہوا ہے اس کی دو پورٹس اس وقت ہمارے انٹرسٹ کی پورٹس ہیں ٹھیک ہے ایک ہے اس کا پورٹ نمبر یاد رکھنا پورٹ نمبر ٹوینٹی ٹھیک ہے twenty hex zero X two zero hex ٹھیک ہے یہ انٹرپٹ کنٹرولر کی پورٹ ہے یہ بنیادی طور پہ اس کی کنٹرول پورٹ کہلاتی ہے ٹھیک ہے نا اور دوسری پورٹ جو ہے اس کی وہ زیرو ایکس ٹوینٹی ون ٹھیک ہے یہ یہاں پر ہم انٹرپٹ کو انیبل ڈسیبل کر سکتے ہیں سلیکٹولی انٹرپٹ کو کسی ایک کو ہم آن کر دیں کسی کو آف کر دیں کسی کو کھولیں کسی کو بند کریں وہ 21 کے اوپر ہے ٹھیک ہے جو اینڈ آف انٹرپٹ کا سگنل ہے نا وہ جیسے میں نے بتایا کہ 20 ہیکس پورٹ ہے جس پر کے اینڈ آف انٹرپٹ کا سگنل جاتا ہے اور وہ اینڈ آف انٹرپٹ کا سگنل ہے کیا وہ بھی ایکسیڈینٹلی 20 ہیکس ہے ٹھیک ہے یہ کوئی کوریلیشن نہیں ہے دونوں کے بیچ میں اس میں کنفیوز مت ہونا ٹھیک ہے نا ٹوینٹی ہیکس یہ نمبر جو ہے جب میں ٹوینٹی ہیکس پورٹ پر لکھتا ہوں جہاں پہ ایک پروگرامیبل کنٹرولر لگا ہوا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ جو بھی کرنٹ روٹین روٹین چل رہی تھی وہ ختم ہو گئی سافٹ ویئر کی روٹین ختم ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی میری real time interrupt service routine ہے اس کے آخر میں جا کر کے میں انڈیکیٹ کرتا ہوں اسی طریقے سے out twenty hex comma A L اگر اے ایل میں ٹوینٹی رکھوں move A L comma twenty out twenty hex comma A L ٹھیک ہے تو یہ وہاں جا کے لکھے گا انٹرپٹ کنٹرولر پہ جا کے ٹوینٹی ہیکس لکھے گا اس کی اسپورٹ پر اور اس کے اس لکھنے کے عمل سے انٹرپٹ کنٹرولر سمجھ جائے گا کہ انٹرپٹ کی جو روٹین جو چل رہی تھی وہ روٹین ختم ہو گئی ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے جو ٹوینٹی ون ہیکس ہے اس کو اگر لے کے اس میں میں سلیکٹولی انیبل ڈسیبل کر دوں چیزوں کو تو میں اگر چاہوں تو کی بورڈ کی انٹرپٹ بند کر دوں ٹھیک ہے نا اسے ڈسیبل کر دوں سلیکٹولی ڈسیبل کر دوں گا تو پھر کی بورڈ کی انٹرپٹ نہیں آئے گی ٹھیک ہے اس کا دروازہ میں نے بند کر دیا لاک کر دیا ٹھیک ہے وہ انٹرپٹ نہیں آئے گی باقی آتی رہیں گی وہ انٹرپٹ بند ہو جائے گی ٹھیک ہے نا تو اس طریقے سے میں پروگرامیبل انٹرپٹ کنٹرولر کو جو ہے وہ سگنل بھیجتا ہوں اور ہر وہ انٹرپٹ ٹھیک ہے انٹرپٹ ایٹ ہو نائن ہو ٹین الیون ٹویلو جو کہ ہارڈ ویئر سے آ رہی پروگرامیبل انٹرپٹ کنٹرولر سے آ رہی ہے ضروری ہے کہ وہ اینڈ آف انٹرپٹ کا سگنل دے کیونکہ اگر وہ اینڈ آف انٹرپٹ کا سگنل نہیں دے گی تو اس سے نیچے کی ساری انٹرپٹ جو ہے وہ ڈسیبل ہو جائیں گی اور اس کے بعد آگے کام نہیں چلے گا ٹھیک ہے نا یہ دو تین چیزیں ہیں اس وقت میں آپ کو ایک چھوٹا سا بہت چھوٹا سا پروگرام لکھ کر کے دکھانا چاہتا ہوں جس میں کہ میں کی بورڈ کو بند کر دوں اور وہ میں بند اس طریقے سے کروں گا کہ میں پروگرامیبل انٹرپٹ کنٹرولر جو ہے ہمارا ٹھیک ہے نا اس کو اس میں جا کے ٹھیک ہے اس کے اندر جا کر کے میں آئی آر کیو ون جو آ رہی ہے نا اسے ڈسیبل کر دوں گا پروگرامیبل انٹرپٹ کنٹرولر پہ جو پورٹ ٹوینٹی ون ہے نا اس میں ہر ایک بٹ جو ہے یہ آٹھ بٹ کی پورٹ ہے ٹھیک ہے بٹ زیرو اس کی آئی آر کیو زیرو کو انیبل یا ڈسیبل کرتی ہے اگر اسے زیرو کرو گے وہ انیبل ہو جائے گا اسے ون کرو گے وہ ڈسیبل ہو جائے گا یہ ذہن میں رکھنا الٹا نہیں ہے زیرو کرو گے تو وہ انیبل ہو جائے گا ون کرو گے تو وہ ڈسیبل ہو جائے گا جو بٹ ون ہے ٹھیک ہے نا اسے زیرو کرو گے تو کی بورڈ انیبل ہو جائے گا اسے ون کرو گے کی بورڈ ڈسیبل ہو جائے گا اسی طریقے سے جو آگے آئے گی نا آئی آر کیو زیرو کی پہلی bit I R Q one کی دوسری bit I R Q two کی تیسری bit I R Q three کی چوتھی بٹ اس طریقے سے یہ بٹے ون ٹو ون کورسپونڈینس میں پورٹ ٹوینٹی ون پر ہے ٹھیک ہے میں نے جیسے بتایا تھا کہ نارملی جب پورٹ پر میں ڈیٹا لکھتا ہوں تو کچھ نہ کچھ ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ سمپل میموری نہیں میموری بڑی معصوم ہوتی ہے پورٹ اتنی معصوم نہیں ہوتی پورٹ پر جب میں کچھ لکھوں گا تو کچھ نہ کچھ ہوگا ضرور ٹھیک ہے نا یہ ایک طرح سے مطلب ٹیکنیکلی تو نہیں میں کہتا لیکن ایک جنرل ڈسکشن کے طور پہ مطلب میرا ایک پوائنٹ ہے کہ میموری میں آپ کچھ لکھو کچھ پڑھو کو خاص آؤٹ سائڈ ورلڈ پہ چینج نہیں آتی لیکن اگر پورٹ میں جب بھی کچھ لکھو گے نا پورٹ میں تو کوئی نہ کوئی تبدیلی ضرور آئے گی کوئی نہ کوئی بہیویئرل چینج آئے گا ٹھیک ہے یہ تھوڑا فرق ہے لیکن اس کو ٹیکنیکل مطلب پوائنٹ پہ مت لینا کہ اگر اس میں کہیں آپ کوئی مثال لے کے آئے کہ نہیں جی ایکسپورٹ پہ آپ نے لکھا اور کچھ نہیں ہوا ٹھیک ہے یہ بات نہیں جنرلی ایک جنرل ویو بتا رہا ہوں کہ وہ چونکہ چیزوں کو پورٹس کنٹرول کرتی ہیں چیزوں کو لہٰذا جب میں اس پہ کچھ لکھوں گا نا تو کہیں نہ کہیں چینج آئے گی بعض پورٹس ایسی بھی ہیں کہ اگر ان میں میں کچھ ڈیوائسز لگا دوں ٹھیک ہے نا اور اس پورٹ پہ میں لکھوں گا تو کہیں نہ کہیں بم پھٹے گا ٹھیک ہے نا اس طرح کی بھی چیزیں ہوتی ہیں لوگ بہرحال تو وہ ون ٹو ون جو کرسپونڈینس ہے اس کی ایک پہلے شارٹ سلائیڈ دیکھ لو اس کے بعد ایک شارٹ پروگرام دیکھ لو اور اس کو دیکھ لو کہ اس کے چلنے سے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے یہ جو پروگرام آپ دیکھو گے نا یہاں یعنی اپنے پاس جب اسے آپ چلاؤ گے تو اس کو آپ نے ڈاس میں چلانا ہے ڈاس والے اس میں چلانا ہے تب جا کر کے یہ پراپر بہیویئر دے گا اگر آپ ونڈوز میں چلاؤ گے تو وہ اس طریقے سے نہیں دے گا کچھ کیز ایکٹیو ہوں گی ٹھیک ہے وہ چل رہی ہوں گی اور کچھ بند ہو جائیں گی عجیب طرح کا بہیویئر ہوگا اس کا ٹرولی وہ بہیویئر نہیں ہوگا جو کہ ہمارا جنرلی ہوتا ہے ٹھیک ہے ابھی پہلے ڈسکرپشن دکھاتا ہوں پورٹ ٹوینٹی ون کی اس میں کرسپونڈنگلی کیا فارمیشن بنتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر پروگرام دکھاؤں گا یہ جو ہے نا یہ اپنے پروگرامیبل انٹرپٹ کنٹرولر کی پورٹ ٹوینٹی ون ہیکس ہے ٹھیک ہے جو کہ بنیادی طور پہ اس پہ جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے نا یہ ون ٹو ون کورسپونڈینس کے ساتھ ہے اس کی آئی آر کیوز کے bit zero I R Q zero کو جو کہ بنیادی طور پہ ٹائمر کی ٹائمر چینل کی اگر میں اسے ون کر دوں گا تو ٹائمر چینل کی انٹرپٹ آنی بند ہو جائے گی وہ ڈسیبل ہو جائے گا ٹھیک ہے نا اگر میں اسے زیرو کر دوں گا وہ انیبل ہو جائے گا یعنی آنے لگے گا اسی طریقے سے بٹ ون جو ہے وہ کی بورڈ کی ہے اگر میں اسے ون کر دوں گا تو یہ ڈسیبل ہو جائے گی کی بورڈ کی بورڈ کی انٹرپٹ نہیں آئے گی پھر سسٹم کو ٹھیک ہے نا وہ سلیکٹو انیبل ڈسیبل ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے ٹو ہے یہ کیسکیڈ کے اندر ہے یہ اگر میں انیبل کروں تو جو اوپر والی جو ہمارے جو انٹرپٹ کنٹرولر ہے اس کی انٹرپٹ آئے گی ٹھیک ہے اور اگر میں اسے ون کر دوں گا تو وہ ڈسیبل ہو جائے گا اس کی انٹرپٹ پوری کی پوری وہ آٹھ کی آٹھ جو اس کے ساتھ لگی ہوئی وہ سب کی سب ڈسیبل ہو جائے گی تھری جو ہے یہ کام ٹو کی انٹرپٹ ہے اگر ون کر دوں گا وہ ڈسیبل ہو جائے گا فور جو ہے یعنی اگر مجھے انیبل کرنا ہو تو یہاں آ کر کے مجھے اس بٹ کو زیرو کرنا پڑے گا تب جا کے اس کی انٹرپٹ انیبل ہوگی فور جو ہے وہ کام ون کی ہے فائیو جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جنرلی ساؤنڈ کارڈ اور ان تمام چیزوں کی ہے سکس جو ہے وہ فلوپی کی اور سیون جو ہے وہ پیرل پورٹ کی تو انڈیویجلی یہ یہ بٹ انٹرپٹ جو ہے انیبل کر سکتا ہوں ان کو چلا سکتا ہوں ان کو روک سکتا ہوں ٹھیک ہے نا وہ اس بٹ کی مینیپولیشن کے ساتھ اس پورٹ کی مینیپولیشن کے ساتھ اب جو دیکھیں آپ یہ آپ کا پروگرام ہے چھوٹا سا جو میں نے لکھا ہے آپ دیکھ لو کہ اس کے اندر دو اور دو چار اور ایک پانچ انسٹرکشن جن میں سے کہ تین انسٹرکشن جو ہیں وہ میرا کام کر رہی ہیں اور باقی کی دو جو ہیں وہ پروگرام کو ٹرمینیٹ کرنے کے لیے ہیں اصل میں ٹھیک ہے نا تو اگر اس کو آپ ویسے دیکھو گے تو تقریباً یہ کچھ چھ سات بائٹ کا پروگرام بنے گا ٹوٹل چھ سات بائٹ کا پروگرام یہ جو تین انسٹرکشن ٹاپ کی ہیں یہ ہیں جو کہ اسے ڈسیبل کریں گی اور نیچے والی جو دو انسٹرکشن ہیں یہ تو بنیاد طور پہ پروگرام اینڈ کرنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں اب اس میں کیا میں نے اس طریقے سے ہے کہ جو پورٹ 21 پر جو پہلے لکھا ہوا ہے جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے یعنی سسٹم نے جن جن انٹرپٹ کو کہ انیبل کیا ہوا ہے انہیں تو میں ویسے ہی رہنے دیتا ہوں اور وہ کیسے کہ میں پہلے پورٹ 21 کو پڑھ لیتا ہوں جب میں پڑھتا ہوں تو ایک ماسک مجھے مل جاتا ہے کہ اس وقت سسٹم نے کس کس انٹرپٹ کو انیبل کیا ہوا ہے کس کس کو ڈسیبل کیا ہوا ہے ٹھیک ہے نا اس کے بعد اورنگ کے ذریعے یعنی اور کرتا ہوں میں اے ایل کے ساتھ دو اگر ٹو نمبر کو دیکھو گے نا تو یہ جو one one bit bit bit number number zero اور جو آتی ہے یہ جب میں اس کے ساتھ اور کروں گا تو بٹ نمبر ون ون ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ پہلے بٹ نمبر ون ون کی یہ ماسکنگ میں نے آپ کو جب میں اینڈ اور اور کر رہا تھا میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اگر کسی بٹ کو مجھے ون کرنا ہو ٹھیک ہے less of the condition of other bits تو میں اور کرتا ہوں کسی بٹ کو مجھے زیرو کرنا ہو regardless of the condition of other bits تو میں اس کو اینڈ کرتا ہوں تو وہی ٹیکنیک میں نے یہاں پہ لگائی دو کے ساتھ میں نے اور کیا اسے تو اس کی بٹ ون جو ہے وہ ون ہو گئی ٹھیک ہے اور اب یہ بٹ ون ون کرنے کے بعد اگلی انسٹرکشن میں یہی ویلیو جو ہے میں نے وہ لکھ دی ہے پورٹ کے اوپر ٹھیک ہے اب جب جیسے ہی میں یہ ویلیو لکھوں گا اس کے بعد چونکہ کی بورڈ کی انٹرپٹ ڈسیبل ہو گئی ہے کی بورڈ ریسپونڈ کرنا بند کر دے گا حالانکہ آگے میں اور دکھاؤں گا کہ باقی تمام چیزیں چل رہی ہوں گی مگر کی بورڈ نہیں چلے گا ٹھیک ہے کیونکہ اس کی انٹرپٹ سلیکٹولی بند ہے وہ اس وقت ڈسیبل ہو جائے گا اب ذرا اس کو چلا کر کے دیکھتے ہیں کہ چلانے سے اس کا کیا آپریشن ہوتا ہے ابھی جنرلی دیکھو کہ یہ کی بورڈ جو ہے وہ چل رہا ہے ٹھیک ہے نا یہ کیونکہ یہ کمانڈ ہم دے رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ویڈیو سے کمانڈ دے رہے ہیں لیکن اب اس کو کمانڈ دینے کے بعد جو ہے اگر آپ کی بورڈ کو چلاؤ گے تو کی بورڈ کا آپریشن جو ہے وہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے کی بورڈ بند ہو جائے گا ٹھیک ہے نا اور اس وقت چونکہ ہم ایک ونڈوز کی انوائرمنٹ کے اندر ہے نا تو کچھ کیز کام کریں گی لیکن فی الحال وہ ہمارے انٹرسٹ کی نہیں ہے آپ جب ڈاس میں سے کرو گے تو کی بورڈ بالکل بند ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ کا کمپیوٹر بھی بند ہو جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ اس کا اس کے کان بند ہو گئے جب کام کان بند ہو گئے وہ کوئی کمانڈ نہیں سنے گا ٹھیک ہے اب آپ اس کو سوئچ آف کریں اور یہ کنٹرول آل ڈیلیٹ بھی نہیں لے گا ٹھیک ہے نا اس کو سوئچ آف کریں ٹھیک ہے اور اس کے بعد دوبارہ آن کریں گے تب یہ چلے گا تو یہ تھوڑا سا انٹروڈکشن جو ہے ریئل ٹائم انٹرپٹ کا اور اس کے پروسیس کا وہ آپ نے دیکھا یہاں سے آگے نا کچھ خطرناک چیزیں جو ہیں وہ آئیں گی آ, لیکن اب ہمارا وقت بھی ختم ہو رہا ہے اس کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے خدا حافظ اور السلام علیکم